جنگ کا اسلامی تصور اس نظریے کے مطابق چونکہ جنگ کا اصلی مقصد حریف مقابل کو ہلاک کرنا اور نقصان پہنچانا نہیں بلکہ محض اس کے شر کو دفع کرنا ہے اس لیے اسلام یہ اصول پیش کرتا ہے کہ جنگ میں صرف اتنی ہی قوت استعمال کرنی چاہیے جتنی دفع شر کے لیے ناگزیر ہو اور اس قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہونا چاہیے جو عملاً برسر پیکار ہوں یا حد سے حد جن سے شر کا اندیشہ ہو باقی تمام انسانی طبقات کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رہنا چاہیے اور دشمن کی ان چیزوں تک بھی ہنگامہ کارزار کو متجاوز نہ ہونا چاہیے جن کا اس کی جنگی قوت سے کوئی تعلق نہ ہو جنگ کا یہ تصور ان تصورات سے مختلف تھا جو عام طور پر غیر مسلم دماغوں میں موجود تھے اس لیے اسلام نے تمام رائج الوقت الفاظ اور اصطلاحات کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کی الگ اصطلاح وضع کی جو اپنے معنی موضوع پر ٹھیک ٹھیک دلالت کرتی ہے اور وحشیانہ جنگ کے تصورات سے اس کو بالکل جدا کر دیتی ہے لغت کے اعتبار سے جہاد کے معنی ہے کسی کام یا مقصد کے حصول میں انتہائی کوشش صرف کرنا اس لفظ میں نہ تو حرب کی طرح خشم اور سلب و نحب کا مفہوم شامل ہے نہ رو کی طرح خوف و دہشت کا نہ شر کی طرح بدی اور شرارت کا نہ نتاح کی طرح بہیمیت اور حیوانیت کا اور نہ کریا کی طرح مصیبت اور شدت کا برعکس اس کے وہ صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ مجاہد کا اصل منشا مذرت کو رفع کرنا ہے اور اس کے لیے وہ اتنی کوشش کرنا چاہتا ہے جتنی دفعہ مذرت کے لیے درکار ہو مگر محض کوشش کا لفظ بھی ادائے مفہوم کے لیے کافی نہ تھا کیونکہ اس سے جہت ظاہر نہیں ہوتی کوشش نیکی کی جہت میں بھی ہو سکتی ہے اور بدی کی جہت میں بھی اس لیے مزید تحدید کے لیے فی سبیل اللہ کی قید لگا دی تاکہ نفس کی کسی خواہش کسی ملک کی تسخیر کسی عورت کے وصال کسی ذاتی عداوت کے انتقام یا مال و دولت یا حکومت اور اقتدار یا شہرت اور ناموری کے حصول کی خاطر کوشش کرنا اس میں داخل نہ ہو سکے اور صرف وہی کوشش مراد لی جائے جو محض اللہ کے لیے ہو جس میں ہوائے نفس کا شائبہ تک نہ ہو اور جس کو ایسے مقاصد کے حصول میں صرف کیا جائے جنہیں اللہ نے پسند کیا ہے اس پاکیزہ تصور کے ماتحت اسلام نے جنگ کا ایک مکمل ضابطۂ قانون وضع کیا جس میں جنگ کے آداب اس کے اخلاقی حدود محاربین کے حقوق و فرائض مقاتلین اور غیر مقاتلین کا امتیاز اور ہر ایک کے حقوق معاہدین کے حقوق سفرا اور رسیران جنگ کے حقوق مفتوح قوموں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہر ایک کے لیے قواعد کلیہ اور حسب ضرورت جزئی احکام مقرر کیے اور اس کے ساتھ دائی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفۂ راشدین رضی اللہ عنہم نے نظائر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی چھوڑا تاکہ قانون پر عمل درآمد کرنے اور قواعد کلیہ کو احوال جزیہ پر منطبق کرنے کا طریقہ واضح ہو جائے